الحمد لله لله الحمد السماوات والأرض وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إلا الله الله وحده شريك له سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحيم يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن بعيته فالرجل راع في أهله وهو مسعول عن رعيته والمرأة راعية بيت زوجها وهي مسعولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسعول عن رعيته والولد راع في مال أبيه وهو مسعول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام میری واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماؤ بہنوں اور بیٹیوں ہماری آج کی نشست کا موضوع تربیت اولاد ہے اور یہ بہت ہی حساس قسم کا ایک موضوع ہے کہ جس پر کوئی بات کرنے سے پہلے یا جس پر کوئی بات سمجھانے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے اس لیے کہ اس سلسلے میں درپیش آنے والے مسائل اور اس سلسلے میں رون رونما ہونے والی داستانیں وہ ہم سب کے گھروں کی باتیں ہیں اور امت مسلمہ کے ہر ہر گھر کے اندر اللہ رب العزت نے اولاد بھی دی ہے ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی گھر والوں پر ہوتی ہے اس لیے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بہت سوچنا اور سمجھنا پڑتا ہے کہ کوئی اس بات کو اپنے اوپر تنقید نہ سمجھ لے یا کوئی اس چیز کو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ صرف یہ باتیں ہمیں سنوانے کے لیے کی جا رہی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ہم میں سے ہر ایک نصیحت کا اور ہر ایک جو ہے باز کا اور ہر ایک جو ہے وہ خیر خائی کا محتاج ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ذکر فع المومنین اللہ کے نبی ایمان والوں کو آپ نصیحت کی بات اور اچھائی کی بات کرتے رہیے اس لیے کہ اچھائی اور نصیحت ایمان والوں کے دل پر اثر کرتی ہے اور کسی بھی بات کو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے تو اس لیے اس پر بات کی جائے قرآن کا اسلوب اور دستور اگر دیکھ لیجئے تو آپ کو قرآن پاک کے اندر بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطابات ملیں گے آپ کو ازواج متحرات کو خطاب ملیں گے کہ قرآن نے ازواج متحرات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ام المومنین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ازواج کو قرآن نے نصیحتیں فرمائی یا من النساء کہہ کہہ کہہ کر کر کر یا یا ان کو سمجھایا ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر وہ برائیاں پائی جاتی تھیں بلکہ ان کو پوری امت کی مائیں بنا کر بھیجا گیا تھا اور ان کو جو خطاب کیا گیا وہ پوری امت کو خطاب تھا کہ قیامت تک آنے والی عورتیں امہات المومنین کی زندگی سے سبق لیتی رہیں امہات المومنین کی زندگی سے سیکھ کر اپنی زندگی کو گزارتی رہیں اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا گیا یا ایوہ اتق اللہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے ڈریے تو خدا نہ یہ کہنا اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کے نبی اللہ سے ڈرتے نہیں تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی روئے زمین پر بھی پیدا نہیں ہو سکتا لیکن اسی نبی سے کہا گیا کہ آپ اللہ سے ڈرے اس لیے کہ ہر ایک نصیحت کا محتاج ہے ہر ایک خیر خائی کا محتاج ہے ہر ایک کے سامنے قرآن پاک کی آیات آنی چاہیے ہر ایک کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا اچھی چیز ہے کیا بری چیز ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ ہر کسی کی نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں مدرسوں کے اندر اور دارالفتاؤں کے اندر آنے والی ڈاک اخباروں کے اندر آنے والی خبریں دنیا کے اندر پیش ہونے والے حادثات روزانہ نظر آتے ہیں اور ان کی وجوہات پر بھی غور کیا جاتا ہے یہاں پر ہونے والی مجالس کے اندر وہ باتیں اس لیے لائی جاتی ہیں تاکہ ہمارے گھر ان چیزوں سے پاک رہیں کل جو مصیبتیں دوسری طرف پھر رہی ہیں آج وہ ہمارے گھروں کے اندر نہ آ جائیں اس لیے یہ بازار و نصیحت کی جاتی ہے اس لیے میں آپ سب حضرات سے ہاتھ چھوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی بات کو اپنے اوپر تنقید نہ لیا جائے اور کسی بھی بات کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ان مولویوں کی حرکتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر تنقیدیں کرتے ہیں ان کے اپنے گھروں کے کیا حالات ہیں فلاں فلاں یہ باتیں نہیں ہیں میری ماؤ بہنوں سب کچھ قرآن میں ہے سب کچھ حدیث میں ہے ہم سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں ہم سارے کے سارے اللہ رب العزت کے محتاج ہیں ہم سب اس چیز کے محتاج ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں کو اچھا کر دے اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی اس سخت آگ سے نجات نصیب فرما دے ایسی آگ کے جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں اللہ رب العزت ہم سب کے بچوں کی اس سے حفاظت فرما دے میں آپ امراد سے گزارش کر رہا تھا کہ آج کی ہماری نشست کا موضوع اپنی اولاد کی پرورش ہے کہ اولاد کی پرورش کس انداز کے اندر کی جائے اولاد کی تربیت کس انداز کے اندر ہو پچھلے وادوں کے اندر اور پچھلے دروس کے اندر میں آپ حضرات کی خدمت میں یاد کرتا رہا کہ وہ ہماری امت مسلمہ کی مائیں وہ ہماری امت مسلمہ کی بہنیں جنہوں نے ہر دور کے اندر ایمان کی قرآن کی اور حدیث کی حفاظت کی ہر دور کے اندر انہوں نے دشمنوں کے سامنے قرآن کے دشمنوں کے سامنے ایمان کے دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کی عزت و احترام کے دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کی ماؤ بہنوں کی دشمنوں کی کے سامنے اپنے ان بچوں کو کھڑا کیا جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی جنہوں نے ایمان کی حفاظت کی جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی جنہوں نے مدرسوں کی اور مساجد کی حفاظت کی الحمدللہ آج بھی امت کی مائیں وہ کردار ادا کر رہی ہیں اور میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اس دور کے اندر کھڑا کر دیا ہے کہ آج پھر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری مائیں بہنیں وہی کردار ادا کریں جو آپ مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی عورتیں کیا کرتی تھی جو آپ مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات کی صحابیات کیا کرتی تھی آج آپ حضرات کے سامنے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت بیان کی گئی اس سے پہلے آپ کے سامنے ام المومنین خدیجت القبرا کی سیرت بیان کی گئی ان تمام لوگوں کی سیرتیں ہمیں کس بات کا درس دیتی ہیں خدا کی قسم قسم ہمارے دلوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ ہمیں جو یہ واقعات سنائے گئے کہ سیدنا ایسا صدیقہ کے اپنے کپڑوں کے اندر سہمت لگا ہوتا تھا لیکن وہ دنیا کے اندر مال تقسیم کر رہی ہوتی تھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سیدنا ایسا صدیقہ کا کردار یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا ہوا کرتا تھا تو دوسرے وقت کا نہیں ہوا کرتا تھا ہمارے سامنے سعید ایسا صدیقہ اور امہات المومنین کے وہ واقعات لائے جاتے ہیں کہ آپ مدری صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امہات المومنین کے گھروں کے اندر جلانے کے لیے آگ نہیں ہوا کرتی تھی ان کے پاس پہننے کے لیے ضرورت سے زیادہ کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی موسی نے امت مسلمانوں کی ماں امت کی مانی ماں اس کے پاس سوائے دو جوڑوں کے تیسرا جوڑا نہیں ہوا کرتا تھا یہ سارے واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ خدا کی قسم آج امت کو ایسی ماں کی ضرورت ہے امت کو آج ایسی بچیوں کی ضرورت ہے امت کو آج ایسی بہنوں کی ضرورت ہے کہ جن کے سامنے صرف دین ہو جن کے سامنے صرف دینداری ہو جن جن کے سامنے صرف قرآن ہو جن کے سامنے صرف حدیث ہو اس لیے کہ کسی کا نیک باپ اس کو نہیں بخشوا سکتا کسی کی نیک اولاد اس کو نہیں بخشوا سکتی کوئی کسی کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا ہر کسی کو اپنا نام امان لے کر خدا کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا ہر ایک کے ہاتھ میں اس کی کتاب پیش کی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا اقرا کتابت کباب کرنے کا حسیبہ کہ آج اپنی اس کتاب کو پڑھ تو نے جو کچھ دنیا کے اندر کیا آج تیرے سامنے رکھ دیا گیا پھر یہ انسان حیرت سے کہے گا یہ انسان حسرت سے کہے گا یہ انسان ندامت سے کہے گا مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیر بلا کبیر رتن اللہ آفتہا کہ آج یہ کیا ہو گیا یہ کیسی کتاب میرے سامنے آئی ہے کہ جس کے اندر تو کوئی رتی برابر کوئی چیز غلط نہیں لکھی ہوئی سارا کچھ سچ لکھا ہوا ہے آج زبان بھی گواہی دے رہی ہے آج ہاتھ بھی گواہی دے رہے ہیں آج سر کے بال بھی گواہی دے رہے ہیں آج اپنے قدم بھی گواہی دے رہے ہیں سب کچھ بولے گا اس وقت صرف کام آئے گا تو انسان کو اپنی زندگی اور اپنا عمل کام آئے گا اور کوئی چیز کام نہیں آئے گا ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے وہ بخشنے والا ہے بخش دے گا کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ میرا رب بڑا رحیم ہے میرا رب بڑا غفور ہے وہ بخش دے گا وہ بخشنے والا ہے پتہ نہیں کیوں بخشا جائے گا اور کون پکڑا جائے گا میرے رب کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو میرا رب بہت کچھ بخش دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں ہیں کہتے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بدکار اور ایک غلازت سے بھری ہوئی عورت کی بخشش کر دی اس کی مغفرت فرما دی اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے لوگوں نے پوچھا اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ یہ آپ نے کیسا انسان فرمایا یہ تو بدکار عورت تھی یہ تو فائشہ تھی یہ تو غلازت سے بچڑی ہوئی عورت تھی اس کی بخشش اور مغفرت کیسے ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے کہا فرشتوں اس عورت کی کتاب کھولو انہوں نے اس عورت کی کتاب کھولی اللہ رب العزت نے اس کتاب میں سے ایک قصہ جو قصہ نکال کر کہا کہ میں نے اس عورت کو اس قصے کی وجہ سے معاف کر دیا وہ قصہ کیا تھا کہ وہ عورت تھی گرمی کا موسم تھا عرب کی تپتی ہوئی ریت تھی عرب کی گرم ہوائیں تھی اس عورت نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک کتا بھوک کی حالت میں بیٹھا ہوا پیاز کی حالت میں بیٹھا ہوا اپنی زبان باہر نکال کر بیٹھا ہے ایک کنویں کے کنارے پر بیٹھا ہے اور پانی کو حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ کنویں میں سے پانی پینا چاہتا ہے اس کو پیاس لگی ہوئی ہے لیکن وہ کنویں میں سے پانی نکال کر پی نہیں سکتا وہ پانی کو حسرت سے دیکھ رہا ہے اور پیاس سے تڑپ رہا ہے اس عورت نے اس کتے کو تڑپتے ہوئے دیکھا اس عورت کے دل کے اندر اس اس کے کے کے دل, اندر تکلیف ہوئی اس کو اس کتے کی جو ہے حالت پر رحم آیا اس عورت نے اپنی چھٹیاں کھولی اپنی چھٹیاں کے بالوں سے اس نے ایک رومال کھولا ایک کپڑا کھولا اس کپڑے کو اس نے ڈول کے ساتھ باندھ کر کنویں کے اندر ڈال دیا اور کنویں میں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا اللہ رب العزت کو یہ کتے کو پانی پلانا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کے لیے بخش کے فیصلے فرما دیے اور اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اس عورت کے نام اعمال پر پانی پھیر دو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دو بہتر کو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں لیکن اسی اللہ نے جو کچھ قرآن میں فرما دیا اسی اللہ نے جو کچھ حدیث میں فرما دیا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں سمجھ سکتی اللہ کے نبی چاہتے تو اپنے ازواج متحرات کو سونے کے پہاڑ پورے کے پورے دے دیتے اٹھا کر اللہ کے نبی کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ پہاڑوں کی طرح اشارہ کرتے تو وہ سونے کے بن جاتے لیکن اللہ کے نبی نے اپنی اپنی ازواج متحرات اور اپنی پیاری بچیوں کو جو کچھ وراثت کے اندر دیا وہ فقر و فاقہ تھا اور دین تھا دین دیا ان کو ان کو بھی اپنی اولاد سے محبت تھی آپ مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی محبت سیدنا فاطمہ الزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی کسی باپ کو روئے زمین میں اپنی جو ہے بیٹی سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی جتنی میرے آقا کو تھی لیکن آقا کو پتا تھا کہ میری بیٹی کی خیر خائی میری بیٹی قیامت کے دن جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی اس لیے اپنی بیٹی کو دنیا داری کے اندر نہیں پھنسنے دیا یہ نہیں سوچا کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دوں اپنی بیٹی کو کتنا سامان دوں اس کو سسرال کے اندر تانے پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے اس کو کسی رشتے کے اندر کسی ایسے شخص کے ساتھ جوڑ دوں جو بڑا دولت مند ہو بڑے مال والا ہو نہیں اللہ کے نبی نے حضرت علی جیسے فقیر کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا اس فقیر کے پاس کہ جس کو یہ بھی کہا کہ جاؤ تھوڑا سا کچھ سامان تو لے کر آؤ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی سوائے اپنی ایک اونٹنی کے کہ اس اونٹنی کو بیچ کر وہ تھوڑا سا سامان لے کر آ گئے اللہ کے نبی نے دنیا کی سب سے بہترین جوڑی فاطمہ اور علی کی جوڑی کو فرمایا اور فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار یہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی اس فاطمہ کو اللہ کے نبی نے اس فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اے میرے پیارے والد گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا گھر میں جو ہے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا آپ دعا فرما دیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کیا تجھے میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دے دوں فاطمہ خوش ہو کر کہنے لگی پیارے ابا بہت جلدی وہ دے دیجئے مجھے جنت کا خزانہ مل جائے تو پھر مجھے کیا چاہیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ سبحان اللہ پڑھا کر الحمد پڑھا کر اللہ اکبر پڑھا کر یہ تصویر فاطمہ فاطمی کہلائی جو اللہ کے نبی نے فاطمہ کو دی ساری دنیا کے اندر آج لوگ نماز کے بعد یہی تصویرات فاطمی پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد یا اثر اور فجر کے بعد تو ضروری لوگ پڑھتے ہیں اس کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا فاطمہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ میں نے تجھے دے دیا ہے اللہ کے نبی نے یہ دیا ان کو تو ہم میں سے میں یہ کر رہا تھا کہ جو کوئی بھی بخشا جائے گا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جائے گا کسی اور کے اعمال کی وجہ سے نہیں کہ کوئی بڑے والد کی اولاد ہوگا کوئی کسی نیک بھائی کی بہن ہوگی کوئی کسی نیک والدہ کی اولاد ہوگی تو بخشی جائے گی ایسا نہیں ہے کوئی کسی کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا قرآن پاک نے واضح واضح مثالیں دے دی فرمایا یہ نہ سمجھو کہ کوئی کسی نیک آدمی کے ساتھ رہنے والا ہوگا تو وہ اس کی وجہ سے بخشا جائے گا ایسا نہیں ہوگا ہر کسی کو خود نیک ہونا پڑے گا ہر کسی کو خود ایمان لانا پڑے گا اس لیے قرآن قرآن نے نے آیات نازل کی مثالیں بتائی کہ لوگوں مثال پڑھو لوگوں مثالیں پڑھو نور علیہ السلاۃ وسلام اور لوت علیہ السلاۃ والسلام کی بیویوں کی اگر کسی کو شوہر کی اگر کسی عورت کو شوہر کی نیکی کام آ سکتی تو کان تحت من عبادنا صالحین کہ یہ دونوں تو ہمارے بہت نیک لوگوں کے نکاح کے اندر تھی اللہ کے نبی کی نز نکاح کے اندر تھی اللہ کے نبی کی بیویاں تھی لیکن ہما فلم عنہما من اللہ سیاح انہوں نے خیانت کی انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ایمان نہیں لائی انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ خیانت کی کہ اللہ کو ایک نہیں مانا فلم یغنیا عنہما من اللہ عی پھر ان کو کوئی چیز کام نہ آئی قیامت کے دن ان کو کوئی چیز کام نہ آئی اور ان سے کہا گیا کہ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر چلے جاؤ اور کسی کا کسی کا یہ کہہ دینا کہ گھر کے اندر ماحول نہیں ہے شوہر نیک نہیں ہے اولاد نیک نہیں ہے اس لیے نہیں نکال سکتے گھر سے ٹی وی اس لیے نہیں نکال سکتے کہ شوہر نہیں مانتا گھر سے جو ہے پارٹی کو اس لیے ختم نہیں کر سکتے کہ اولاد نہیں مانتی تو کسی کی بد آماریوں کی وجہ سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں ان سے بری ہو گئی ہوں ایسا بھی نہیں ہے اللہ کا قرآن اس کی مثال بھی بیان کرتا ہے کہ لوگوں مثال فرعون کی بیوی کی کہ اس سے برا شخص کون ہو سکتا ہے کہ اس اس اس اس کے کے کے کے شوہر سے زیادہ برا کون ہو سکتا ہے کہ جو فرعون ہے اللہ کو نہیں مانتا اللہ کے سامنے اپنی خدائی کے دعوے کرتا ہے ایمان والوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کرتا ہے ایمان والوں کے ہاتھوں میں اور سروں میں میزیں ڈال دیتا ہے وہ اس کی عقد کے اندر وہ عورت ہے لیکن وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ربا میں اس کی وجہ سے تجھے نہیں چھوڑ سکتی اس کے محلات کی وجہ سے جنت کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتی رب ابن لی فی الجنہ ونجنی ونجنی من من فرعون القوم الظالمین اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہے کہ ربا مجھے اس فرعون سے نجات دے دے مجھے اس فرعون کے گھر سے نجات دے دے مجھے فرعون کی قوم سے نجات دے دے میں تیری طرف آنا چاہتی ہوں میں تیرے دین پر قربان ہونا چاہتی ہوں ہوں میں تیرے راستے میں شہیدہ بننا چاہتی ہوں میں تجھ سے جنت کے اندر جو ہے وہ اپنا گھر مانگتی ہوں اللہ رب العزت نے اس کو جنت کے اندر گھر بھی دے دیا اور قیامت تک ایمان والی عورتوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک مثال اس کو بنا دیا تو ہر کوئی اپنے امال کی وجہ سے بخشا جائے گا کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے گھر کا ماحول کیسا تھا تم نے کیسے گھر کے اندر آنکھیں کھولی تھی تمہارا شوہر کیسا تھا تمہارے بھائی کیسے تھے یہ باتیں نہیں پوچھی جائیں گی اب جو ہمارا اصل موضوع ہے اولاد کی پرورش یہ اولاد کیا چیز ہے اولاد اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ایسی نعمت کہ جس کو کوئی الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا بچہ لڑکا ہو یا لڑکی اللہ کی عظیم نعمت ہے زندگی کے گلشن کا مہکتا ہوا پھول ہے خوشبو کو اندر اپنے اندر سموئے ہوئے ایک بند کلی ہے تمنا اور آردو کا محور اور مرکز ہے کھلتا ہوا پھول چمکتا ہوا تارا اور نکھرتا ہوا چودھری کا یہ چاند ہے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے دلوں کا سرور ہے مستقبل کی کرن ہے زندگی کا ماں حسل ہے خود بختی کا نشان ہے سرفرازی کی علامت ہے بے قراری میں قرار ہے بے چینی میں چین ہے پریشانی میں سکون ہے رنج و علم میں شادمانی ہے ماں باپ کی زندگی ہے بھائی بہنوں کا پیار ہے گھر کی رونق ہے محلے کی زینت ہے بستی کی شان ہے پھولوں کی خوشبو ہے باغوں کی ہریالی ہے چشموں کی روانی ہے آسمانوں کی بلندی ہے سمندروں کی گہرائی ہے معصومیت کا پیکر ہے بے گناہی کا نمونہ ہے اور سادگی کا مجسمہ ہے جس کے آرام کے لیے ہم تھکتے ہیں جس کی نیند کے لیے ہم جاگتے ہیں جس کی تندرستی کے لیے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں جس کے لیے نبیوں نے اور بزرگوں نے بزرگوں نے تمنا فرمائی اور وہ اولاد کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا المال اول بنونا المال اول بنونا زینت الحیات دنیا ایمان والوں یہ مال اور یہ اولاد جو ہے وہ جی- دنیا کی جیب و زینت ہے دنیا کی بہترین زینت یہ اولاد ہے یہ اولاد ماں باپ کے دل کا سکون بھی ہے اسی لیے اس اولاد کو نور قسم بھی کہا جاتا ہے اس اولاد کو قرت العین بھی کہا جاتا ہے یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے لیکن یہی اولاد اس وقت اچھی ہوگی جب یہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے یہ اولاد اس وقت بہتر ہوگی جب یہ دنیا کے اندر ایمان کی محافظ بن جائے یہ اولاد اس وقت جو ہے وہ اچھی ہوگی جس وقت یہ اولاد قرآن کی محافظ بن جائے یہ اولاد خود بھی جنت کے اندر جانے والی بن جائے اور اپنے ماں باپ کو بھی جنت کے اندر لے جانے والی بن جائے ایسی اولاد وبال وبال ہے ہے ایسی اولاد کہ جو انسان کے لیے اس کی زندگی کے لیے اس کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے اور اولاد کی سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیسا بناتے ہیں آج ہمیں اچھا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد دی ہے اور یقیناً اللہ رب العزت نے جس کسی کو اولاد دی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے خدا کی قسم ان لوگوں سے جا کر پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں لیکن کیا ہم نے اس نعمت کی قدر کی کیا ہم نے اس نعمت کی اس انداز کے اندر قدر کی جیسے اللہ رب العزت نے دی اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود کلود الفطرہ کہ ہر بچہ جو ایمان والا ایمان والوں کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ صحیح سالم ایمان پر پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے مجسمہ مجسمانی کہ اس کے ماں باپ اور اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کے ماں باپ اس کے والدین اس کو نسرانی بنا دیتے ہیں اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں اس کے سامنے ٹی وی لا کر رکھ دیتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے درگزر کرتے ہیں اس کو دنیا کے اندر ہر قسم کی آرائش اور ہر قسم کی جو ہے وہ سہولتیں دیتے ہیں لیکن کبھی اپنے بچوں کو نہیں کہتے کہ بچوں نماز پڑھو بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے بچوں کو اچھا ماحول نہیں دیتے بچوں کو دیندار نہیں بناتے خدا کی قسم ایسی اولاد ببال جان بن جاتی ہے ببال ایمان بن جاتی ہے اور قیامت کے دن یہی اولاد قیامت کے دن یہی اولاد اپنے ماں باپ کا گرہبان پکڑ کر کھڑی ہوگی کہ ربا ان کو مجھ سے پہلے سزا دے اس لیے کہ میں چھوٹا سا پھول تھا میں اسلام کے اوپر پیدا ہوا میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ میرے لیے حرام کما کر لانا مجھے کھلانا میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ مجھے حرام کے کپڑے پہنانا میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ مجھے ایسی جگہوں پر لے جا کر پڑھانا کہ جہاں پر مجھے قرآن کے قرآن کے خلاف باتیں سکھائی جاتی جہاں پر مجھے دین کے خلاف باتیں سکھائی جاتی جہاں پر مجھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف باتیں سکھائی جاتی جہاں پر مجھے انگریزی تو پڑھائی جاتی تھی لیکن مجھے یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ والدین کا احترام کیا چیز ہے جہاں پر مجھے دنیا کی دوسری باتیں بتائی جاتی تھی لیکن مجھے کلیمے کا معنی نہیں بتایا جاتا تھا جہاں پر مجھے دنیا کے گانے تو سکھائے جاتے تھے لیکن قرآن کی آیات نہیں سکھائی جاتی تھی رفا آج میں جہنم کے اندر جا رہا ہوں تو میرے ساتھ ان کو بھی بھیج دے اس لیے کہ سب سے بڑے مجرم یہ ہیں میری سب سے پہلا مدرسہ میری ماں کی گود تھی میں اس گود کے اندر دودھ پیا کرتا تھا لیکن لوڑی کی جگہ میری ماں مجھے گانے سنایا کرتی تھی گھوڑی کی جگہ میری ماں مجھے قرآن کی آیات کی بجائے میری ماں مجھے گوٹ کے اندر بٹھا کر گفتیں کیا کرتی تھی میری ماں مجھے احادیث سنانے کی بجائے آقا مجری صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنانے کی بجائے میری ماں مجھے حسن و حسین کے قصے سنانے کی بجائے مجھے دنیا کے ایکٹروں کے نام یاد کرایا کرتی تھی مجھے میری ماں نماز سکھانے کی بجائے مجھے ڈانس کرنا سکھایا کرتی تھی مجھے ناچنا سکھایا کرتی تھی میری ماں مجھے بری باتیں بتایا کرتی تھی آج میری اس ماں کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجا جائے اللہ کی بندیوں خدا کا واسطہ ہے آپ سے اپنی اولاد کے اوپر رحم کرو یہ دودھ پیتے ہوئے بچے یہ چھوٹے چھوٹے کھیلتے ہوئے بچے ان کی زندگیوں پر رحم کرو خدا کا واسطہ ہے اگر تمہیں ان پر سبقت ہے تم ان کی مائیں ہو تم ان کی بہنیں ہو تم ان کی بچیاں ہو تم ان پر اگر رحم کرتی ہو خدا کا واسطہ ہے تمہیں جہنم کی آگ بہت سخت ہے اس آگ کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا اے اما تو اپنے بچے کو کسی تھوڑے سے گھڑے کے اندر گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تیرے بچے کو تھوڑی سی کوئی چنگاری لگ جائے تو تڑپ جاتی ہے تیرے بچے کے جسم پر چھوٹا سا کوئی دانا نکل آئے چھوٹا سا کوئی زخم پڑ جائے تو سوری پوری پوری رات سو نہیں سکتی تیرے بچے کا بستر گیلا ہو جائے تو اس گیلے بستر پر ساری رات گزار دیتی ہے اپنے بچے کو سوکھے بسترے پر گزارتی ہے تجھے اللہ کا واسطہ ہے اس بچے کو جہنم سے بچا اس بچے کو اس آگ سے بچا جس آگ کے اندر سانپ بھی ہیں جس آگ کے اندر بچھو بھی ہیں جس آگ کے اندر جب پھینکا جائے گا تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اس آگ کے اندر جب پھینکا جائے گا تو لوگ لوگ سیکھیں گے لوگ کہیں گے ربا ہمیں نکال دے ان لوگوں کے منہ پر مور لگا دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا پڑے رہو اس کے اندر تمہیں بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے بچوں پر رحم کرو اللہ کا واسطہ ہے رحم کرو ان پر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں رحم کرو ان پر ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے جنت کے پھول ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بچے زیادہ دیتی ہوں تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر جو ہے فخر کر سکوں ناز کر سکوں آج وہ امت کی امانت ماں ہو آپ کے پاس ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کی سب سے پہلی دور اس کی ماں کا مدرسہ ہوتی ہے اللہ کا واسطہ میری ماں اپنے بچوں کا خیال کرو آج بہت برا لگتا ہے ہمیں کہ کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ آپ کا بچہ فلاں کام کر رہا ہے آپ کا بچہ غلط راستے پر جا رہا ہے آپ کا بچہ غلط کام کر رہا ہے آپ کا بچہ خراب ہو جائے گا لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہمارا بچہ ایسا کرے گا آج ہماری ماں کے اندر محبت اتنے عروج پر پہنچ گئی جو غیر فطری انداز اختیار کر دی آج نعوذ باللہ من ظالم ہمارے گھروں کے اندر شوہروں سے جھوٹ بولا جاتا ہے بچوں کے باپ کو جھوٹ کہا جاتا ہے بچہ نماز پڑھ کر نہیں پڑھا والدہ کر پوچھے گا کہ نماز پڑھیے کہیں گے ہاں ہاں بالکل نماز پڑھ کے سویا ہوا ہے ہے ہے اور اور جب آپ سو رہے ہوتے تو اس کا تحجد بھی بھی پڑتا صبح صبح اٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا آج مائیں بچوں کے گناہوں پر پردے ڈالنے والی مائیں بن گئی اور یہ پردے ڈالتے ڈالتے کیا قیامت کے دن اچھا لگے گا کہ یہ بچے جلیں گے قیامت کے دن اچھا لگے گا کہ ان بچوں کو چوٹیوں سے پکڑ کر ان کو بالوں سے پکڑ کر آگ کے اندر پھینکا جائے گا کیا یہ اچھا لگے گا قدم نہیں اچھا لگے گا اس وقت بھی آپ کا دل روئے گا تڑپے گا لیکن سوائے رونے اور تڑپنے کی کوئی چیز سامنے نہیں ہوگی اللہ کا واسطہ ان امانتوں کا خیال کرو خیال کرو ان امانتوں کا اور اگر ان کو نیک بنا دیا آج آج ہمیں بہت بھوج ہے کہ ہمارا بچہ انگریزی بولتا ہو ہمارے بچہ انگریزی اسکول میں پڑھتا ہو ہمارے بچوں کو دنیا کے فنکاروں کے نام یاد ہو ہم بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے قرآن نہیں پڑھاتے بچوں کو قرآن نہیں سکھاتے کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو یہ بچے تو آپ کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دنیا کے اندر یہ بچے اللہ رب العزت نے آپ کو آخرت بنانے کے لیے دیے تھے کہ باپ پورا دن مشقت کر کے بچوں کے لیے روزی کما کے لائے گا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیں گے ماں پورا دن اپنا چین سکون سب کچھ برباد کر کے ان بچوں کی پرورش کرے گی اللہ رب العزت قیامت کے دن ان بچوں کو انگلی پکڑا کر اس کو جنت کی طرف بھیج دیں گے اللہ رب العزت نے تو یہ بچے جنت کی کنجیاں بنا کر جنت کی چابیاں بنا کر ہمیں دیے اور ہم نے بچوں کے ساتھ کیا اثر کیا خدا کی قسم آج بہت ظلم ہو رہا ہے ہم بیٹھتے ہیں مدرسوں کے اندر ہمارے دارالستاؤں کے اندر یہ فتوے آج کل آتے ہیں کثرت کے ساتھ آتے ہیں دیندار گھروں سے یہ فتوے آتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بدکاریوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے فونوں کے غلط استعمال کمپیوٹر کے غلط استعمال کے اندر ملوث ہو کر اپنی ماؤں بہنوں کا تقدس بھول گئے ہیں وہ مسلمان بچہ جو ماؤں بہنوں کا محافظ بننے والا تھا وہ مسلمان بچہ ان بچوں کی داستانیں تو پڑھو اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر تو جاؤ تمہیں اللہ کے نبی ملکہ صحراؤں کے اندر جب میں طیبہ بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور جب لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ لوگوں میرا کلمہ پڑھ لو اللہ کا کلمہ پڑھ لو مجھے رسول مان لو تو تمہیں اللہ کے نبی کی مجلس سے ایک بچہ کھڑا ہوا تو نظر آئے گا ایسے وقت کے اندر جب دین کو قبول کرنا انگاروں پر چلنے سے زیادہ دشوار جب دین کو قبول کرنا اپنی جان سے کھیلنے کا وقت ہے اپنی جان کے ساتھ سودا کرنے کی بات ہے ایسے وقت کے اندر اللہ کے نبی کے دربار کے اندر ایک بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ ایک ہے وہ بچہ حضرت علی جیسا بچہ تھا آج آج بچے ایسے پیدا ہو گئے جو ماؤ بہنوں کی عزت اور عظمت کو بھی نہیں جانتے آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور ان چیزوں کے اندر پڑ جاؤ تو پتہ چلے گا کہ گھر کے اندر ٹی وی پڑا ہوا ہے گھر کے اندر فلمیں چل رہی ہیں گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں ان کے نام میں ناچ گانے ہو رہے ہیں بتاؤ تو صحیح ان کے ذہن کے اوپر کیا اثر ہوگا یہ دنیا کے ننگے لباس دیکھ کر یہ دنیا کی اوریانی اور کو دیکھ کر ان کو کہاں اچھا یاد آئے گی ان کو دنیا کی یہ سرکتی ہوئی اور ناچتی ہوئی عورتیں دیکھ کر کہاں اما خدیج القبرا کی داستانیں یاد آئیں گی بتاؤ تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور اگر یہی بچے ہم نیک چھوڑ کر گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والوں میں ایک بات پر یقین کرو ارام عاطل انسان جب انسان مر جاتا ہے ان قطع عمل ہو تو اس کے تمام کے تمام عمل ختم ہو جاتے ہیں اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے اس کے سارے اعمال پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب کے بعد اس کے اعمال ختم ہو گئے اللہ صلاح مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو قیامت تک انسان کے نام اعمال میں جاری رہتی ہیں صدقہ کا جاری ایک وہ سب کا جو جاری رہنے والا ہو کہیں پر مسجد بنوا دی کہیں مدرسے کے اندر پیسے لگا دیے کوئی ایسا کنواں پھلوا دیا جس سے لوگ پانی پیتے ہیں تو قیامت تک جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے جب تک لوگ مسجد میں نمازیں پڑھتے رہیں گے اس انسان کو اجر ملتا رہے گا اور علم بھی یا دوسرا وہ جو اس نے علم ایسا حاصل کیا جس علم سے دنیا کو نفع ملتا ہے کتابیں لکھ گیا دنیا کو نصیحتیں کر گیا دنیا پڑھتی ہے نفع حاصل کرتی ہے وہ اجر اس کو ملتا رہے گا اور غلط انسان اور ایک وہ بچہ جو جاتے ہوئے دنیا کے اندر نیک بچہ چھوڑ گیا وہ بچہ جب بھی نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے رب رب بیانی سبیرا او میرا ربا میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرے والدین کے حال پر رحم کرنا ایسا رحم کرنا جیسے بچپن میں میں چل نہیں سکتا تھا میری ماں مجھے اٹھا کر چلا کرتی تھی بچپن میں جب گر جایا کرتا تھا میرا والد مجھے سہارا دیتا تھا میں منہ میں لکما نہیں لے سکتا تھا میری ماں مجھے چبا چبا کر کھانا دیا کرتی تھی میں پانی نہیں پی سکتا تھا میری ماں مجھے اپنے منہ سے پانی پلایا کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا کرتی تھی میں اپنی اور گندگی کو صاف نہیں کر سکتا تھا میری ماں اپنے ہاتھوں سے میری غلازت اور گندگیاں صاف کیا کرتی تھی میری ماں میرے لیے کپڑے دھوا کرتی تھی رب سے رحم کمار بیانی سریرا ربا تو, تو بڑا رحم کرنے والا ہے تو, تو ہر کسی پر رحم کرنے والا ہے میرے ماں باپ پر بھی رحم کرنا اور غلط انسان ہے یہ بچہ قیامت تک اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اور اس بچے کی دعا کا اثر اس بچے کی دعا کی قبولیت اس بچے کی دعا کا اثر والدین کو قبر کے اندر بھی ملتا رہتا ہے حضر کے اندر بھی ملتا رہتا ہے رہتا ہے اور قیامت کے دن یہی بچہ والدین کو جنت کی طرف لے کے جانے والا ہوگا کیسی بہترین چیز اللہ رب العزت نے ادا کی ہمیں یہ اولاد اسی طرح حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ان العبد لترفع له درجۃ فیقول اے رب انی ھذا قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی شخص کو بڑا مقام دیں گے وہ بڑا مقام دے کر کہے گا یا ربی او میرے ربا او میرے مولا ان علی ہادا یہ مجھے کس لیے مل گیا میں تو اتنا نیک شخص نہیں تھا میں نے تو دنیا کے اندر ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا کہ مجھے یہ مقام مل جائے تو اسے کہا جائے گا بے یہ تیرا بچہ تھا جو تیرے لیے استفار کیا کرتا تھا اللہ رب العزت نے اس کے استغفار کی بدولت تجھے یہ مقام دیا ہے چڑھتا جا اس مقام کو اور جنت کے مزے لوٹتا جا یہ اولاد انسان کے لیے جنت کی چابی ہے اللہ کا واسطہ میری ماؤ بہنوں یہ اولاد آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ کے ہاتھوں سے پڑ رہی ہے یہ کوئی محبت نہیں ہے یہ کوئی محبت نہیں ہے یہ کوئی شکر نہیں ہے کہ کوئی بچہ کوئی برائی کر رہا ہو اور ماں کہے کہ بیٹا کرتا رہے یا اس کی برائی کو چھپاتی رہے بھائیوں سے والد سے ہر کسی سے اس کے اوپر پردے ڈالتی رہے خدا کی قسم اما تو ایک پردہ ڈالے گی وہ دس غلطیاں کر کر آئے گا تو دس پہ پردہ ڈالے گی وہ سو کر کر آئے گا تو سو پر ڈالے گی وہ ہزار کر کر آئے گا کرتے کرتے ایسا گناگار بن جائے گا جب تو گھر کے اندر بوڑھی بیٹھی ہوگی وہ اپنی بیوی کو لے کر کہیں تجھے چھوڑ کر چلا جائے گا تجھے پوچھے گا ہی نہیں قیامت کے دن تیرے کسی کام آئے گا نہ دنیا کے اندر تیرے کسی کام آئے گا اور ہوگا یہی قیامت کے دن بھی تیرا گرہبان پکڑ کر کھڑا ہوگا کہ یہی ماں تھی جو مجھے نماز کا نہیں کہتی تھی یہی ماں تھی جو مجھے پاکی نمازی کا نہیں بتایا کرتی تھی یہی ماں تھی جب اس کو پتا چلتا تھا تو میں نے کوئی برائی کی ہے تو مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا کوئی بات نہیں کیا کر اس لیے کہ تیرے پہلے والے بھی کرتے تھے کوئی بات نہیں میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹھیک ہوتے ہوتے نہ دنیا کے اندر یہ بیٹا کسی کام کا رہتا ہے نہ بیٹی کسی کام کی رہتی ہے اور نہ آخرت کے اندر کوئی کام آتا ہے قرآن نے فرمایا یا الذین آمنو اے ایمان والا قو اہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد اپنے آل و عیال کو جہنم سے بچاؤ اس لیے کہ وہ بہت سخت ہے بکو الناس والحجارہ اس جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے اس آپ سے بچاؤ اپنے آپ کو اپنی اولاد کو بچاؤ تو آج اس چیز کی نیت کیجیے دوسری جگہ پر قرآن پاک میں فرمایا بِالصَّلَاةِ کا عَلَيْهَا اپنے اولاد کو اپنے آل و عیال کو نماز کی تلقین کرو کہ نماز پڑھے راہوں کا اس ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے اللہ کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن یہ نہیں پوچھوں گا کہ اپنی اولاد کو دال کھلائی تھی یا مرغیاں کھلائی تھی اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دی تھی یا کم درجے کی تعلیم دی تھی اپنی اولاد کو اچھا پہنایا تھا یا کم درجے کا پہنایا تھا لا نسل اس کا اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا تم سے پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھائی تھی یا نہیں پڑھائی تھی اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا تھا اپنی اولاد کو دنیا سے بے رغبتی دلائی تھی یا نہیں دلائی تھی اپنی اولاد کو نیکی کی تلقین کی تھی یا نہیں کی تھی یہ تمام چیزیں پوچھی جائیں گی اولاد کے رسک کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا تم سے کہ تم نے ان کو کیا کھلایا تھا اور کیا پلایا تھا اس لیے فرمایا کہ ان کو سکھاؤ اپنی اولاد کو سکھاؤ اپنی اولاد کو اچھی چیزیں سکھاؤ کا کہ بچپن کے اندر جو چیز سکھائی جائے وہ ایسے انسان کے دل کے اوپر ہو جاتی ہے جیسے کوئی چیز پتھر کے اوپر نفس کر دی گئی ہو بچپن کے اندر سکھائی ہوئی چیزیں ختم نہیں ہوتی کتنی ماؤں کے قصے لکھے ہوئے ہیں جو لوری دیتے ہوئے جو گود کے اندر دودھ پلاتے ہوئے باوجو ہو کر بچوں کو دودھ پلاتی تھی اور ان کو قرآن سکھایا کرتی تھی چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر ان کے بچے حافظ قرآن بن گئے اس لیے کہ بچپن کے اندر سیکھی ہوئی باتیں نئی انسان کے دل سے مٹتی آج بچپن کے اندر ٹی ویاں دکھائیں گے گھروں کے اندر ٹیپیں چلا کے رکھیں گے گھروں کے اندر کمپیوٹر رکھیں گے سب کچھ رکھیں گے بچے ان کے اوپر خراب ہوں گے تو بڑے ہو کر بھی یہی سب کچھ ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ بچپن کے اندر سیکھی ہوئی باتوں کو بھول جائیں گے آپ یہ سمجھ لیں کہ بچے بڑے ہو کر ٹھیک ہو جائیں گے نہیں ہوگا ایسا جو چیز بچپن کے اندر ان کے دل کے اوپر نقش ہو گئی جو چیز بچپن کے اندر ان کے دماغ پر نقش ہو گئی وہ ایسی ہے جیسے پتھر کے اوپر نقش ہو گئی ہے آج ہمارا بچہ کسی گھڑے کے اندر گر رہا ہو کسی چھوٹی سی کھائی کے اندر گر رہا ہو تو ہم اس کو بچا لیتے ہیں لیکن آج گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ بچے ساری ساری رات فون پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ماؤں کے دل پر تھوڑا سا اثر بھی نہیں ہوتا کہ اس بچے کو بچا لیں ہم کہ کس گہرائی کے اندر گر رہا ہے کس کھڈے کے اندر گر رہا ہے نہیں سوچتی اس بات کو تھوڑا سا بخار ہو جائے تڑپ جاتی ہیں لیکن بچہ ساری ساری رات فرسٹ فلمیں دیکھے گا گندی فلمیں دیکھے گا گندی فلمیں دیکھے گا تو دل کے اوپر کوئی تھوڑا سا اثر نہیں ہوتا کہ یہ کہاں جا کر گر رہا ہے کن گہرائیوں کے اندر گر رہا ہے تو اللہ کا واسطہ ہے میری ماؤں بہنوں اپنے بچوں کے کردار پر اپنے بچوں کے گفتار پر اپنے بچوں کی ہر چیز کا خیال رکھو قرآن پاک اور احادیث کے اندر بچوں کے جو حقوق لکھے گئے ہیں ان حقوق کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ ماں پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو صفائی ستھرائی سکھائیں اچھا پہننا پاک رہنا سکھائیں ان کو اسی طریقے سے ان کے اخلاق کو ان کے کردار کو بھی پاک بنائیں ان کے کردار کو بھی پاک بنائیں ان بچوں کو آپ بنائیں گے ان بچوں کو آپ اچھا بنائیں گے تو خدا کی قسم یہ بچے دین کے بھی محافظ بنیں گے آپ کے بھی محافظ بنیں گے میرے سامنے واقعات بکھرے پڑے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر جا کر دیکھو اللہ کے نبی بدر کے اندر نکلے تو چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے اللہ کے نبی اور کے اندر نکلے تو ابو جہاز کو قتل کرنے کے لیے بچے بدر کے اندر ابو جہاز کو قتل کرنے کے لیے بچے آ گئے اور کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے اپنے کے بل کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی سے فرمانے لگے اللہ کے نبی ہمارے قد بہت بڑے ہیں ہم میدان کے اندر نکل کر لڑ سکتے ہیں میدان کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں وہ کیا چیز تھی وہ ان کی ماؤں کی تربیت تھی ان کی ماؤں کی نیک تربیت تھی جو ان کو اس طرف لے آئی ان کی ماؤں کی نیک تمنا تھی جو ان کو لے آئی آج ذالک ہماری ماں کی ہمارے زمانے کی عورتوں کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کسی طریقے سے کسی طریقے سے ہمارے بچے دنیا کے کسی ملک کے اندر باہر ملک کے اندر چلے جائیں وہ ماں بڑی خوش ہوگی کہیں بھی بیٹھی ہوگی کہ جی میرا بیٹا تو یورپ کے اندر رہتا ہے میرا بیٹا تو امریکہ کے اندر رہتا ہے اس ماں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے اس بچے کو کہاں بھیج دیا قرآن کہتا ہے ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم او ایمان والیو سنو او اما آج خوش ہوتی ہو کہ بیٹا یورپ کے اندر رہتا ہے بیٹا امریکہ کے اندر رہتا ہے پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کافروں کے کتے نہلاتا ہے دن رات اپنا مکالہ کرتا ہے بدکاریاں کرتا ہے کیا کچھ کرتا ہے نہ جہاں پر اس کا ایمان سلامت نہ دین سلامت نہ جہاں پر یہ پتا کہ حرام کھاتا ہے یا حلال کھاتا ہے بس ماں اسی چیز پر خوش ہے کہ بیٹا بہت خوشحال ہے پونڈ اور ڈالر کما رہا ہے پیسے بنا رہا ہے پیسہ بھیج رہا ہے اور اما سن قرآن کہتا ہے ان الدین توفا ظالمی کہ جب یہ فرشتے آتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جانیں ضبط کرتے ہیں ایسے جانوں ایسے لوگوں کی جانیں قبض کرتے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں کافروں کے علاقے کے اندر رہنے والے ہیں وہ فرشتے بہت شدت کے ساتھ اور بہت سختی کے ساتھ ایسے لوگوں کی جان کھینچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کالو سیما تم تم کہ تم یہاں پر کیا کر رہے تھے تم ان کافروں کے اندر کیا کرتے پھر رہے تھے تم ان لنگے لوگوں کے اندر کیا کرتے پھر رہے تھے ان کے اندر کیا کرتے پھر رہے تھے وہ کہتے تھے مستدافین فی الارض ہم زمین کے اندر کمزور تھے اپنے ملکوں کے اندر پیسہ نہیں ملتا تھا اس لیے آئے تھے اپنے ملکوں کے اندر امن نہیں ملتا تھا اس لیے آئیں گے فرشتے ان کو کھینچ کھینچ کر ان کی روحوں کو نکالیں گے اور جہنم کی طرف ان کو دھکیل دیں گے بتاؤ تو صحیح یہ نوجوان بچہ یہ بیٹا جس کو دیکھ دیکھ کر ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں کہ اس کا یہ انجام اچھا لگے گا ہر چیز اچھا نہیں لگے گا ہر چیز اس کا یہ انجام اچھا نہیں لگے گا ایسا انجام سوچو گے قیامت کا دن ہوگا حدیث شریف کے اندر آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں کے اوپر تاج رکھے ہوں گے اور ان تاجوں کے اندر جو موتی ہوں گے ان موتیوں کی چمک زمین و آسمان سے زیادہ ہوگی ان موتیوں کی چمک زمین کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی زمین کے چاند سے بھی زیادہ ہوگی لوگ پوچھیں گے کہ ربا یہ کون لوگ ہیں کیا کوئی نبی ہے یا صدیق ہے یا شہدا ہے کون لوگ ہیں کہا جائے گا سن لو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا آج ان کے سروں کے اوپر اتنا چمکدار تاج رکھا ہوا ہے کہ پورے حضر کے اندر نمایاں نظر آ رہے ہیں حضر کے میدان کے اندر یہ استاد کرام کے بچے ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹیونکل ٹیونکل لٹل اسٹار کیسا اچھا کہتا ہے کتنی اچھی انگریزی جو ہے وہ نظمیں اس نے یاد کی ہوئی ہیں غزلیں یاد کی ہوئی ہیں ہمارا بچہ کتنا اچھا گانا گا لیتا ہے اللہ معاف کرے یہ بچہ قرآن پڑھتا ہوا اچھا لگتا ہے یہ بچہ اللہ کا دین کا نام لیتے ہوئے اچھا لگتا ہے اس بچے کی زبان کے اوپر قرآن سجتا ہے اس بچے کی زبان پر نعتیں سجتی ہیں اس بچے کی زبان پر ماں باپ کی ہم سجتی ہے یہ بچہ ماں باپ کا فرما بردار اچھا لگتا ہے آج اولادیں نافرمان ہوتی جا رہی ہیں نافرمان ہوتی جا رہی ہیں اولادیں کیسے نافرمان ہو رہی ہیں اس لیے نافرمان ہو رہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی یہ ہمارے بھی نا فرمان ہو گئے آج دیکھ لیجیے کتنے گھروں کے اندر اولاد فرما بردار ہو رہی ہے ساری زندگی ماں بیچاری بوڑھی ہو جائے گی اسی فکر کے اندر کہ میرے بیٹے کو کوئی برا نہ کہہ دے میری اولاد کو کوئی برا نہ کہہ دے میری اولاد کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے اس کے عیبوں پر پردے ڈالتی رہے گی کچھ دنوں بعد یہی بچہ جوان ہو جاتا ہے شادی ہو جاتی ہے گھر میں بہو آ جاتی ہے یہی ماں اگر بیٹھی ہوئی کھانس رہی ہو تو بچہ کہتے ہیں کہ اماں آرام سے کھانس میرا بچہ سو رہا ہے تیرے کھانسنے کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور صبح اٹھ کر وہ بچہ ماں باپ کے اوپر پیشاب کر دے تو بڑے خوش ہو کر اس پیشاب کو صاف کر رہے ہوتے ہیں یہی ماں اگر بیٹھی ہوئی تھوک دے گھر کے کمرے کے اندر تھوک دے تو بہو گالیاں دیتی ہوئی نکل جاتی ہے کہ اما تجھے زمین نہیں ہے تجھے دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ نہیں آتا کہ اتنے صاف ستھرے چپس والے فرش کے اوپر تجھے سوکھ دیا وہ ماں جو بچے کا پیشاب صاف کرتے ہوئے نہیں سکتی تھی آج بچے کو اس کا تھوک اچھا نہیں لگتا ان بچوں کو اللہ کا فرما بردار بناؤ تو یہ بچے کیسے بنے گے قرآن احسانا اے نیک سب سن کر میں نے اپنی عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب پر فرض کر دیا ہے یہ بچہ اگر قرآن پڑھے گا تو یہ آیا ضرور پڑھے گا وہ اپنے ماں باپ کا ادب بھی کرے گا ماں باپ کی خدمت بھی کرے گا اما قرآن کہتا ہے کہ یہ بچے اگر ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں وقل وق اللہ کریما تو ان کو اس تک مت کہنا ان کے لیے اپنے وقف من الرحمہ اپنے کندھوں کو ان کے لیے جھکا کے رکھنا ان کا سہارا بننا اور ان کے لیے اچھی بات کہنا ان کو ڈانٹ دبت مت کرنا ان کے ساتھ ہمیشہ اچھی بات کرنا آج گھروں کے اندر بوڑھوں کی حالت دیکھ لیجیے کس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ قرآن نہیں سکھایا جب قرآن سکھانے کا وقت تھا جب دین سکھانے کا وقت تھا نہیں سکھایا آج بوڑھے ہو گئے تو بس بیٹھے مارے کھا رہے ہیں گالیاں سن رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پھر کوئی چیز نہیں ملتی اور قیامت کے دن بھی کوئی حاصل نہیں ہوگا اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر رحم فرمائے تو میری ماؤ یہ بچے اتنی بڑی نعمت ہیں اتنی بڑی نعمت ہیں کہ ان کے لیے تو نبیوں نے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کی دعا پڑھ لیجیے فرمایا ربی حبلی من الصالحین اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ ربا مجھے نیک اولاد دے دے نیک اولاد دے دے حضرت زکریہ علیہ السلام والسلام کی دعا قرآن نے نقل کی فرمایا وکانت امرادی آخرن فہب نے ملت ان کا ولی ربا بوڑھا ہو گیا ہوں بیوی بھی بات ہے پیچھے کوئی ولی وارث نہیں ہے کوئی ولی وارث دے دے اللہ نے بھی دے دیا ولی وارث دے دیا ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما قرآن نے یہ دعا دکھائی گئی ایمان والوں یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے گھر والوں کو ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ان کو نیکوں کا امام بنا دے نیک بنا دے ان کو یہ دعا کیا کرو دعا کیا کرو لیکن آج جہالت جہالت کا دور دورہ ہے عجیب عجیب خرافات آ گئی اتنی بڑی اولاد کی نعمت اتنی بڑی اولاد کی نعمت لیکن اس کے اندر کتنی خرافات آ گئی بچی پیدا ہونے لگے گی دعا کر رہے ہوں گے کوئی بچہ پیدا ہونے لگے گا دعا کریں گے کہ گھر میں بچی پیدا نہ ہو جائے نوز بلّہ منظاری بچی پیدا نہ ہو جائے بچی کی پرورش سے ڈر رہے ہوں گے اور خدا نہ خاصہ بچی پیدا ہو گئی تو قرآن جس طرح کہتا ہے ان مشرقین کا بیان کرتا ہے وہی لاب الشرا تو ہم بل انسا ذلہ مسبت قدیم یا دوسو بھی تراب کہ جس شخص کے گھر کے اندر بچی پیدا ہو جاتی ہے وہ منہ چھپائے پھرتا ہے وہ منہ چھپائے پھرتا ہے کہ لوگوں کو کیا بتاؤں میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس بچی کو کسی طریقے سے کسی زمین کے اندر دفن کر دے آج ہمارے اندر بھی یہی باتیں ہیں گھر کے اندر بچی پیدا ہو جائے گی تو بیوی کو منوس کہنا شروع کر دیں گے جو دائی ہوگی اس کے ساتھ ہنس کر بات نہیں کریں گے کوئی خوشی نہیں ہوگی بیٹا ہوگا تو بڑی خوشیاں منائیں گے قرآن پاک کے اندر اس چیز کی مذمت کی گئی پر میں ایسا مت کرو اللہ کی نعمت ہے یہ بچیاں ان بچیوں کو پالو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان بچیوں کے بدلے میں جنت دے گا جنت دے گا اللہ کے نبی نے فرمایا وعدہ کر کر اللہ کے نبی نے فرمایا من حتی جا یوم انا وہو کہاتین تابیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا کے اندر دو بچیوں کی پرورش کی قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ملے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی انگلیاں ملا کر بتائی کہ ایسے ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے ساتھ مل کر جنت کے اندر داخل ہوں گے اللہ کے نبی نے ان بچیوں کا وہ مقام بنایا آج ہمارے گھروں کے اندر بچیاں پیدا ہو جائیں تو ان کو دھتکارتے ہیں دھتکارتے ہیں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان فرماتی ہیں فرماتی ہیں جات نیمرات ابنتان کہ میرے پاس ایک عورت آئی اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں لہا تسلی فلم تجد عندی غیر تمرا اس نے مجھ سے کچھ سوال کیا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو فرماتی میرے پاس سوائے کھجوروں کی کوئی چیز نہیں تھی بے کھجور تھی میرے پاس پاتے ہی تو میں نے اس کو دے دی کہ لے جا فقسم کہا وہ ماں ایسی بھلی ماں تھی کہ اس نے اس کھجور کے ٹکڑے کر کے اپنی بچیوں میں تقسیم کر دیے بہن عید نتیہ اس نے اپنے بچیوں کو وہ تقسیم کر دیے ولم کا کلحا اس نے خود نہیں کھایا اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا اس نے خود نہیں کھایا بچیوں کو کھلا دی تم مقامت پھر کھڑی ہو گئی فقرت اور چلی گئی فضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ایسا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے پاس آئے فاج دس ہوں تو میں نے اللہ کے نبی کو ایک قصہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی ایک بھلی عورت آئی تھی اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں اس نے مجھ سے کچھ مانگا میں نے ایک کھجور کا ٹکڑا اس کو دیا اس نے خود نہیں کھایا اپنی بچیوں کو کھلا کر چلی گئی فقال تو اللہ کے نبی نے فرمایا دل ہاد کہ جو شخص بھی ان بچیوں کے بارے میں دنیا کے اندر آزمایا گیا یعنی اس کو اللہ نے یہ بچیاں دی فاحسن الیہن اور اس نے ان بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ان کی اچھی پرورش کی کن لہو سترم من النار تو یہ بچیاں قیامت کے دن اس کے آگ کے درمیان پردہ حائل کر دیں گی اس عورت اور اس مرد کے درمیان ان ماں باپ کے درمیان یہ بچیاں پردہ بن جائیں گی کیا جہنم کے اندر اپنے ماں باپ کو نہیں جانے دیجیے یہ اتنی بڑی نعمت آج ہمارے گھروں کے اندر بچیاں پیدا ہو جائیں تو چہرے مرجھا جاتے ہیں چہرے مرجھا جاتے ہیں غم کی وجہ سے کہ یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا اللہ کا واسطہ ہے اپنے مزاج کو اپنی طبیعت کو دیندار بنا لیجیے اپنے گھروں کے اندر دین لے آئیے بچوں کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے بہت حقوق ہیں وقت ہمارا ختم ہو گیا ورنہ میں آپ حضرات کو عرض کرتا کہ ان بچوں بچوں کا اچھا نام رکھنا ان بچوں کے اچھے رشتے کرنا دوسرا حق جو ان کا لکھا گیا ہے کہ ان بچوں کے اچھے رشتے کیے جائیں اگر بیٹا ہے تو اچھا رشتہ کرو اچھی دیندار بہو ڈھونڈ کر لاؤ جو نماز پڑھتی ہو گھر کے اندر گھر کے کام کاج کو جانتی ہو دین کو جانتی ہو قرآن کو جانتی ہو ایسی لے کر آؤ صرف اس چیز پر نظر نہ رکھی کرو کہ اپنے بچے کی شادی تو جی ایسی جگہ پر کریں گے میں تو اپنی ایسی بہو لے کر آؤں گی جو ہاتھ کے اندر گاڑی کی چابی لے کر آئے پھر ایسی بہو آتی تو ضرور ہے ایسی بیٹیاں آتی تو ضرور ہیں گاڑیوں کی چابیاں بھی لے کر آتی ہیں لیکن اس گاڑی کے اندر سب کچھ اٹھا کر لے جاتی ہیں اور ماں پیچھے سے بیٹھی ہوئی کھانس رہی ہوتی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا پھر تو بچوں کا رشتہ اچھی جگہ پر کراؤ بچیاں ہیں تو ان کے لیے اچھی جگہ پر رشتے ڈھونڈو اور سب سے اچھی جگہ کون سی ہوگی کہتے ہیں بچیوں کے رشتے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جس سے رشتہ کر رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اس لیے کہ فرقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کا یہ قول ہے کہ کسی بچی کی شادی ایسے شخص سے کرنا کہ جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس بچی کو کسی خنزیر کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو کسی سور کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا ہو تو یہ بچے ہمارے ہاتھوں میں ان کے نام رکھنا ان کو اچھی تربیت دینا ان کو اچھے کلمات سکھانا ان کے اچھے رشتے کرنا ان کو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 النار اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية اللهم إنا نعوذ بك من الجزم والبرس والجنون وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرذل العمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا ومن خزي الآخرة اللهم نعوذ بك من ضيق الدنيا ومن ضيق الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة جماعت يا ارحم الراحمين ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک حاضرین مجلس کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک آپ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں مالک مالک آپ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں مالک مالک آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں مالک مالک ہم آپ سے آپ کے رحم کی بھیک مانگتے ہیں مالک مالک ہم سے جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوئی جتنے گناہ ہوئے مالک ہمیں معاف فرما دیجیے مالک مالک آپ کے حبیب پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی خطائیں اگر زمین و آسمان کے خلا سے بھی زیادہ ہو جائیں تو آپ سچے دل سے توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں مالک مالک ہم آپ کو گواہ بنا کر آپ کے قرآن کو گواہ بنا کر سچی توبہ کرتے ہیں مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے گھروں پر رحم فرما دیجیے ہماری اولادوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے بڑوں پر ہمارے چھوٹوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک حاضرین مجلس کے اندر جو کوئی بھی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے مالک مالک اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے مالک جو روزی کے لیے تنگ ہیں ان کو حلال رزق طیب نصیب فرما دیجئے مالک مالک ہم سب کو حرام خوری سے حرام کاری سے حرام بینی سے بچا دیجئے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجئے مالک مالک عزت و عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے مالک مالک آبرو والی زندگی نصیب فرما دیجئے مالک مالک غیرت والی زندگی نصیب فرما دیجئے مالک مالک برائیوں سے نجات نصیب فرما دیجئے مالک مالک خطا کار ہیں گناہ گار ہیں آپ کے بندے ہیں مالک مالک آپ سے آپ کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں مالک مالک آپ سے آپ کے رحم کی بھیک مانگتے ہیں مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ دینی مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں مالک ہمیں یقین ہے کہ ہماری اس مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے مالک مالک ہم آپ سے آپ کا رحم مانگتے ہیں مالک آپ کا کرم مانگتے ہیں مالک آپ کا فضل مانگتے ہیں مالک مالک ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمل دائمہ نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہماری اولادوں کو ہمارے گھروں کے اندر فرما بردار بنا دیجیے مالک مالک ہمارے بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے مالک مالک ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجیے مالک مالک ہمارے بچوں کو پاک دامن بنا دیجیے مالک مالک ہماری ہمارے بچوں کی ہمارے بڑوں کی سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرما دیجیے مالک مالک ہم نہیں بچ سکتے مالک سوائے آپ کے کرم کے مالک مالک ہم نہیں بچ سکتے سوائے آپ کے فضل کے مالک مالک ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں آپ کے فضل کی آپ کے کرم کی مالک مالک ہم آپ کے بندے ہیں مالک آپ نے ہمیں بڑے پیار سے بنایا ہے مالک مالک آپ ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے مالک مالک ہم جہنم میں نہیں جلنا چاہتے مالک مالک ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دیجئے مالک مالک ہمیں حشر کی سختیوں سے بچا دیجئے مالک مالک ہمیں دنیا کے ہر فتنے سے بچا دیجئے مالک مالک ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں مالک مالک ہمارے سامنے خدا کے دین کی نافرمانیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر دین کی نافرمانیاں ہوتی ہیں آپ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں مالک مالک ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجئے مالک مالک ہمارے گناہوں کو ہمارے گھروں کو گناہوں سے بچا دیجئے مالک مالک ہماری اولادوں کو گناہوں سے بچا دیجئے مالک مالک ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ہمارے جوان بچوں پر سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ان کی آنکھوں میں حیا نصیب فرما دیجیے مالک مالک ان کو پردے کی دولت نصیب فرما دیجیے مالک مالک ان کو عزت و عافیت کی دولت نصیب فرما دیجیے مالک مالک ان کو دین کی دولت نصیب فرما دیجیے مالک مالک تمام لوگوں کے دل آپ کے ہاتھ میں ہے مالک مالک آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ مالک نیکوں کو برا بنانا بروں کو نیک کرنا مالک مالک ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں مالک مالک قیامت کے دن آپ اربوں خربوں لوگوں کی مخشش اور بقفرت فرمائیں گے مالک وہ لوگ جن کو سعید کہا جائے گا خوش قسمت کہا جائے گا مالک مالک ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں ہمارے نام بھی ان میں شامل فرما لیجیے مالک مالک ہم سب کے نام ان میں شامل فرما لیجیے مالک مالک فرما دیجیے اپنے فرشتوں کو ہمارے نام ان میں شامل کر لے مالک مالک ہماری اولادوں کے نام ان میں شامل فرما دیجیے مالک مالک ہمارے نام گناہ گار لوگوں میں سے نکال دیجئے مالک مالک ہمارے ناموں کو ان لوگوں میں سے نکال دیجئے جن کو آپ نے شقی اور بدبخت کہا مالک مالک ہمارے امال ایسے ہیں ہمارے کام اور ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہمارا بدبختوں میں شمار ہو مالک مالک پر آپ سے آپ کی رامت مانگتے ہیں مالک مالک آپ سے بھیک مانگتے ہیں مالک مالک آپ کو آپ کے در سے بھیکاریوں کو خالی دامن لوٹانا اچھا نہیں لگتا مالک مالک آپ تو اپنے بندوں کو بھی کہتے ہیں ہم مسائل فلا تنہا کہ سوال کرنے والوں کو مت خالی بھیجو مالک مالک اتنی ساری بیویاں اتنی ساری مائیں اتنی ساری بچیاں آپ سے ہاتھ پھیلا کر مالک مانگ رہی ہیں نا مالک ہمارے سوالوں کو رد نہ فرمائیے مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمیں اپنی اولاد کی تربیت صحیح انداز میں کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک ہمیں اپنی اولاد کو آپ کے سامنے دین کی خدمت کے لیے کھڑا کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک مالک ہمیں ہمت نصیب فرما دیجیے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے ہمیں ہمت نصیب فرما دیجیے اپنی اولاد کو نمازی بنائے ہمیں ہمت نصیب فرما دیجیے اپنے گھروں میں پردہ کرائے ہمیں ہمت نصیب فرما دیجیے اپنے گھروں سے ٹی وی اور نامرادی کی چیزوں کو نکال دیں مالک مالک ہمیں ہمت نصیب فرما دیجیے مالک مالک کمزور پڑ گئے ہیں ہمیں دنیا کے تانے ہمیں دنیا کا مال ہمیں دنیا کے مال و اسباب دنیا کی رسمیں دنیا کی روایات ان چیزوں کا خوف ہے مالک مالک ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دیجیے ہمیں جہنم کا ڈر نصیب فرما دیجیے ہمیں قبر کا ڈر نصیب فرما دیجیے مالک مالک باقی تمام خوفوں سے تمام ڈروں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے مالک مالک امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجیے امت کے مظلوم مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دیجیے امت کی مظلوم بچیوں کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے بہاول پور کی بچیوں کی طرح ہماری کشمیر کی عزت معاف بچے ہماری مالک ہماری فلسطین کی بوڑھی مائیں جو آج بھی جنازے اٹھاتی پھر رہی ہیں مالک مالک ہماری چیچینیا کی مائیں ہمارے افغانستان کے چھوٹے چھوٹے بچے مالک مالک سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک آپ کی پیاری امت کے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے مالک مالک آپ کے پیارے حبیب کی پیاری امت کی بچیوں کی عزت نیلام کی جا رہی ہے مالک مالک ہم کی بہن ڈاکٹر آفیہ بھی تبدیل والوں کی قید پہ مالک مالک ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری تمام مسلمان بہنوں کو رہائیاں نصیب فرما دیجیے مالک مالک ڈاکٹر آفیہ جی کی کو رہائی نصیب فرما دیجیے مالک مالک امت مسلمہ کے تمام قیدیوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے مالک مالک امت کو مظلوم بنانے والے لوگ امت پر حملے کرنے والے لوگ مالک مالک مسجدوں کو تالے لگانے والے لوگ مسجدوں پر بم برسانے والے لوگ دینی مسجدوں پر پابندیاں لگانے والے لوگ مالک ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما دیجیے مالک مالک ہمارے بچوں میں ہمارے بڑوں میں ہمارے جوانوں میں ہمارے بازوؤں میں وہ طاقت نصیب فرما دیجیے ہم ان سے انتقام لے سکے مالک ہم ان کے خلاف کھڑے ہو سکے مالک ہم ان سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا بدلہ لے سکے مالک ہم ان سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لے سکے مالک ہم ان سے مسجد افسا کو واپس چھڑا سکے مالک مالک ہم ان سے کشمیر کی افغانستان کی ہندوستان کی وہ بچیاں جو مدد اور نصرت کے لیے پکار رہی ہیں ان کی مدد اور نصرت کر سکے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنا دیجیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے ہماری مفرت کا ذریعہ بنا دیجیے مالک مالک جو لوگ ان مجلسوں کو ان دینی مجالس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں مالک مالک وہ بھی مسلمان ہیں آپ کو ماننے والے ہیں مالک مالک ان کو گانے بجانوں کی مجلسوں سے تکلیف نہیں ہوتی ساری ساری رات ڈھول پیٹے جائے پٹاخے کیے جائے ان کی نیندیں خراب نہیں ہوتی مالک مالک ناچ گانے کیے جائے اسپیکروں پر کیے جائے بازاروں میں کیے جائے ان کو تکلیف نہیں ہوتی مالک مالک ان کو تکلیف ہوتی ہے آپ کا نام لینے سے آپ کا قرآن سنانے سے آپ کا دین سنانے سے